زر بن حبائش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اوبئی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو المنظر مجھے لیلت القدر کے بارے میں بتائیے کیونکہ ہمارے صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو شخص سارا سال قیام کرتا رہے وہ اسے پا لے گا تو انہوں نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اللہ کی قسم انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے مسدد نے اضافہ کیا لیکن انہوں نے ناپسند کیا کہ لوگ صرف رمضان ہی پر تکیہ کر لیں یا انہوں نے نے چاہا کہ لوگ اسی پر نہ کر لیں پھر سلیمان اور مسدد دونوں کہا قسم اللہ کی کی یہ رمضان ستائیسویں شب کو ہوتی ہے انشاءاللہ نہ کہا میں نے کہا اے ابو المنظر آپ کو اس کا کیسے علم ہوا انہوں نے کہا اس علامت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے عاصم نے کہا میں نے جناب زر سے پوچھا وہ علامت کیا ہے اس رات کی صبح کو سورج تشت یعنی تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح نکلتا ہے اور اونچا ہونے تک اس میں شعہ اور حدت نہیں ہوتی سننے ابوتابوت حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھہتر